دھرمر کروکش ہری شنکر پرسائی چناؤ ہو گئے نتیجے آ رہے ہیں کاریہ کرتا اب کہیں نہیں دکھتا چناؤ کے دنوں میں یہ ایک نئی نسل پیدا ہوتی ہے کاریہ کرتا سچا کاریہ کرتا وہ ہے جو پارٹی کو پالٹی بولتا ہے ووڈی کو چنوٹی دیتا ہے اور جن کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ امیدوار سے زیادہ سے زیادہ پیسے چائے ناشتے کے لیے جھٹک لیں ورشا اور شیت کی سندھی ویلا میں پتنگے بلب کے آس پاس منڈراتے ہیں وہ مجھے لگتے ہیں اور بلب امیدوار پھر پتنگے لوپ ہو جاتے ہیں بلب برابر جلتا رہتا ہے اب صرف تب دکھے گا جب کسی کی جمانت دلانی ہوگی پولیس کیس دبانا ہوگا یا پھر کوئی تبادلہ کرانا ہوگا بڑا شور تھا اس چناؤ کا گھوشنائیں کی جاتی تھیں کہ یہ چناؤ دھرم ہے کورو پانڈو سنگرام ہے درت راشٹر چونک کر سنجے سے کہتے ہیں یہ لوگ ابھی بھی ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں یہ اپنی لڑائی کب لڑیں گے سنجے سنجے اور کہتے ہیں انہیں دوسروں کی لڑائی میں الجھے رہنا ہی سکھایا گیا ہے یہ دوسرے کی لڑائی لڑتے لڑتے ہی مر جاتے ہیں اب دھرم یدھ ہے تو بڑے بھائی یدھشٹر کو ضرور جوا کھیلنے کی لت پڑ گئی ہوگی کون کورو کون پانڈو میری تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ جو اپنے کو پانڈو کہتے ہیں وہی دروپدی کو چوراہے پر ننگا کر رہے ہیں اور اب دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پانڈو کورو سے بھیتر بھیتر ہی ملے ہوئے ہیں اور کچھ کورو پانڈووں سے کس ہیتو ہے یہ دھرم یدھ سوئی کی نوک کی برابر زمین کے لیے یا اس لیے کہ دروپدی بال بکھرا کر بفرتی ہوئی پتیوں کو دھکار رہی تھی راجنیتی کا گیانی کہتا ہے کہ اس چناؤ کے ایشیوز سمجھو یہ چناؤ سمویدھان اور نیا پالکا کا بھاگیہ نرمان کرے گا سمویدھان پوتر ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا نیا پالکا سروچ ہے وہ سمویدھان کی رکشا کرتی ہے وہ سمویدھان کی پوتھی کو ہلدی اکشت چڑھا کر اس کی پوجا کرتا ہے میں نے پوچھا اس کی پوجا کیوں کرتے ہو وہ جواب دیتا ہے کیونکہ یہ بیس بائیس سال پہلے لکھا گیا تھا میں پوچھتا ہوں کہ اسے کس نے لکھا کیوں لکھا کن پرستیوں میں لکھا لکھنے والے کے وچار اور کیا تھے ان کی کلپنا کیا تھی کن ضرورتوں سے وہ پریرت تھے دیش واسیوں کے کے بارے میں ان کی کیا یوجنا تھی کیا وہ سوال اس پوتھی کے بارے میں پوچھنا جائز نہیں ہے وہ کہتا کہ قطعی نہیں جو پہلے لکھا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے وہ ترک سے پرے ہے پہلے لکھے کی پوجا اور رکشا ہونی چاہیے وہ پوتر ہے بوج پتر پر جو لکھا ہے وہ آرٹ پیپر پر چھپے سے زیادہ پوتر ہوتا ہے تو دوسرا گیانی کہتا ہے کہ دیکھو جی سمویدھان ایک اوزار ہے جس سے کچھ بنانا ہے سمویدھان کو آدمی بناتا ہے آدمی کو سمویدھان نہیں بناتا اس اوزار سے منشیہ کا بھاگ بنانا ہے میں پوچھتا ہوں کہ پر بنانے میں اگر اوزار گھس جائے یا ٹوٹ جائے تو تو وہ جواب دیتا ہے مرمت کر لیں گے یا دوسرا اوزار لے آئیں گے میں دیکھتا ہوں کہ ایک گیانی اس اوزار کو روز نکالتا ہے اسے صاف کرتا ہے اس پر پالش کرتا ہے اور ڈبے میں رکھ کر اسے تالے میں بند کر دیتا ہے وہ اوزار سے بنا تھا کچھ نہیں میں پوچھتا ہوں کہ اس اوزار سے کچھ بناؤ گے نہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں بنانے سے اوزار بگڑ جائے گا ہمارا کرتویہ ہے کہ اوزار کی رکشا کریں یہ تو مضبوط تجوری ہے وہ نیا پالکا ہے یہ جو مضبوط تجوری ہے وہ نیا پالکا ہے اس میں ہم نے پالش کر کے سمویدھان کو رکھ دیا ہے اب وہ سرکشت ہے میں پوچھتا ہوں کہ اور تم یا ہم جیسے لوگوں کا کیا ہوگا ہمارا کہیں استتو ہے کیا ہم صرف پہرے دار ہیں جس مدے پر چناؤ ہو رہا ہے وہ یہ ہے جنتا کو کیسے بھوکھا مارنا ہے راجنیتک پارٹیاں پرچار میں لگی ہیں میں پوچھتا ہوں اور تم یا ہم جیسے لوگوں کا کیا ہوگا ہمارا کہیں استتو ہے یا پھر ہم صرف پہرے دار ہیں اس گیانی کا جواب ایسا لگتا ہے جسے نیائے پالکا کو سمویدھان کا گرب رہ گیا تھا جس سے ہم کروڑوں آدمی پیدا ہو گئے ہم سمویدھان اور نیائے پالکا کے وبیچار کی اوید سنتانے ہیں تبھی تو ہمیں کوئی نہیں پوچھتا نیائے دیوتا کا میں آدر کرتا ہوں پر ایک نیائے دیوتا سیشن کورٹ میں بیٹھتا ہے دوسرا ہائی کورٹ میں تیسرا سپریم کورٹ میں سیشن والے نیائے دیوتا مجھے موت کی سزا دیتے ہیں میں جانتا ہوں میں بے قصور ہوں ادھر ہائی کورٹ میں بیٹھا نیا دیوتا بڑی بےتابی سے میرا انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرے سامنے آئے تو میں اس نردوش کو بری کر دوں پر میں سامنے نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پاس پانچ چھ ہزار روپے ہیں نہیں نیا دیوتا میری طرف کرونا سے دیکھتا ہے اور میں اس کی طرف یاچنا سے پر ہم آمنے سامنے نہیں ہو سکتے اگر میں پانچ چھ ہزار خرچ کر سکوں تو پھانسی سے بچ سکتا ہوں کون سا نیا کا دیوتا سچا ہے سیشن والا جو پھانسی دیتا ہے یا ہائی کورٹ والا جو بری کرتا ہے چھوٹے آدمی کے لیے چھوٹے دیوتا اور بڑے آدمی کے لیے بڑے دیوتا تک پہنچ چھوٹے آدمی کا بھاگیہ نرماتا گاؤں کے باہر کے بیر کے ورکش کے نیچے والا لال پتھر اور بڑے آدمی کے لیے رامیشورم کا دیوتا دن بھر ان چیزوں میں دماغ الجھا رہا سمویدھان نیائے پالکا سنسد مول بھوت ادھکار سمویدھان کا شبد اس شبد کا ارتھ ارتھ بھید لکھا شبد برہم شام کو رکشے میں بیٹھا میں لوٹ رہا تھا رکشے والا باتیں کرنے لگا میں رکشے میں اکثر بیٹھتا ہوں اور جلدی نہ ہو تو رکشے والے سے بات بھی کرتا چلتا ہوں میں نے اس سے پوچھا کیوں تم نے ووٹ دیا تھا اس نے کہا نہیں صاحب فالتو ہاتھ پر کالا دھبا لگوانے سے کیا فائدہ متدان کا پوتر ادھکار جسے کہتے ہیں اسے رکشا والا ہاتھ پر کالا دھبا لگانا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ دو تین گھنٹے لگتے ہیں ووٹ ڈالنے میں اتنے میں دو تین روپے کما لیتے ہیں جس سے بچوں کا پیٹ رات کو بھرتا ہے ووٹ دے دیں تو بچے بھوکے رہیں باپ کے ووٹ دینے کے شوق کے لیے بچے بھوکے کیوں رہیں بتائیے صاحب بتائیے میں نے کہا کہ کیا تم ووٹ کی قیمت نہیں جانتے اس نے کہا ہاں جانتا ہوں ایک ووٹ سے ہار یا جیت ہو سکتی ہے میرے ایک ووٹ سے کوئی جیت سکتا ہے پر اس سے میرا کیا فائدہ ہم لوگوں کا کوئی بھلا تو کرتا نہیں سب اپنا مزہ موج کرنے میں لگے ہیں جب جب ہم نے ووٹ دیا ہے اس کے بعد ہماری مصیبت تو اور بڑھ گئی یہ ووٹ ہی پاپ کی جڑ ہے تو بس ہم نے تو ووٹ دینا ہی بند کر دیا تنتر پر آستھا رکھنے والے کو پریشانی ہوگی کہ بہت سے لوگ ووٹ کو پاپ کی جڑ ماننے لگے ہیں گیانیوں کی باتیں میں سن چکا تھا اب اس اگیانی کی باتیں سن رہا ہوں وہ کہتا ہے صاحب ان سب میں ہوڑ لگی ہے کہ کون ہمیں بھوکھا مارے ہمارا کیا ہے قسمت میں جتنا ہے اتنا مل جاتا ہے وہ کورد سے قسمت پر آ جاتا ہے اس دیش کے گیانی یا اگیانی سب کی یہی وڈمبنا ہے کہ وہ سے قسمت پر آ جاتا ہے رات کو بہت دیر تک نیند نہیں آئی گیانیوں کی اور اگیانی رکشے والے کی باتیں من میں گونجتی ہیں نیند آتی ہے تو میں ایک سپنا دیکھتا ہوں کہ میں اوب کر ایک اجنبی پردیش میں پہنچ گیا ہوں وہاں لوگ جلوس نکال رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں وہ مانگ کر رہے ہیں کہ سرکار ہمیں بھوکھا رہنے دے ہمیں بھوکھا مرنے کا ادھیکار ہے یہ سرکار ہمارے اس کو چھین رہی ہے اور ہمیں ایسی سرکار نہیں چاہیے اب سرکار کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے سرکار اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ جنتا بھوکھی رہے پر کچھ پیداوار ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں اب اسے کسی کو تو کھانا پڑے گا آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ان دینا سرکار کی مجبوری ہے جنتا کہتی ہے کہ نہیں ہمیں یہ سرکار نہیں چاہیے ہم تو سرکار بدلیں گے ہمیں وہ سرکار چاہیے جو ہمیں بھوکھا رکھے سرکار کی بہانے بازی نہیں چلے گی پھر سے چناؤ ہو میں سپنا دیکھ رہا ہوں کہ کا نشچے ہو جاتا ہے جس مدے پر چناؤ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنتا کو کیسے بھوکھا مارنا ہے اب راجنیتک پارٹیاں پرچار میں لگی ہیں پارٹی نمبر ایک کہتی ہے ہم جنتا کو وچن دیتے ہیں کہ ہم ستا میں آتے ہی کھیتی بند کرا دیں گے ان ہی پیدا نہیں ہوگا تو جنتا بھوکی رہے گی ہی اب جنتا کہتی ہے نہیں ان تو خوب پیدا ہونا چاہیے پھر بھی ہمیں بھوکا رہنے دینا چاہیے ان پیدا نہیں ہوگا تو ہمارا راشٹری گورو نشٹ ہو جائے گا پارٹی نمبر دو وعدہ کرتی ہے کہ ہم ان تو پیدا ہونے دیں گے پر اسے مہنگا اتنا کر دیں گے کہ لوگ کھا نہ سکیں جنتا کہتی ہے کہ یہ کھیل ہم بہت دیکھ چکے اس سے ہمیں سنتوش نہیں ہمیں نئے ڈھنگ سے بھوکھا مرنا ہے ہم نئے ڈھنگ سے بھوکا مرنا چاہتے ہیں تب پارٹی نمبر تین منچ پر آتی ہے اور کہتی ہے ہم ان کی پیداوار خوب بڑھائیں گے پر ساتھ ہی میں چوہوں کا سگن اتپادن اتپادن ہوگا جنتا کو ان کا گورو بھی ملے گا اور چوہوں کے ان کھا جانے کے کارن بھوکا مرنے کا سکھ بھی اب جنتا کہتی ہے کہ ہاں یہ پارٹی ہمیں پسند ہے اسی کی سرکار بنے گی ہم باہلیہ میں بھوکا مرنا چاہتے ہیں سرکار بن جاتی ہے سگن کھیتی کا کارکرم چالو ہوتا ہے ساتھ ہی چوہوں کا سگن اتپادن بھی اچھی اچھی نسل کے چوہے آدمی سے بڑے قد والے اور آدمی سے دگنے پیٹ والے ان پیدا ہوتا ہے چوہے اسے کھا جاتے ہیں جنتا خوش ہوتی ہے اور سرکار کی جے بولتی ہے سال پر سال نکل جاتے ہیں فصل چوہے کھا جاتے ہیں آدمی کی پیڑیاں خوشی خوشی بھوکھی مر رہی ہیں ایک سال اکال پڑ جاتا ہے چوہوں کے کھانے کے لیے ان نہیں ہے چوہے سرکار کو گھیرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو آدمی سے بڑا بنانے کے لیے لگاتار اوور ایٹنگ کی ہے اب ہماری کھانے کی عادت پڑ گئی ہے ہمیں کھانے کو دو سرکار کہتی ہے کہ بھائی ذرا دھیرج رکھو اگلی فصل تک رک جاؤ چوہے کہتے ہیں کہ نہیں دھیرج ہمیں ہے نہیں ہم بھوکے ہیں تمہیں ہمیں کھانے کی لت لگائی ہے اب ہمارا پیٹ بھرو سرکار کہتی ہے کہ پر ہم تمہارا پیٹ کس چیز سے بھریں چوہے بےتاب ہیں وہ بھوک سے تل ملا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے پر ہم جانتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کھانا چاہیے اور میں دیکھتا ہوں کہ چوہے دانت کٹکٹا کر پھر جاتے ہیں پہلے چوہے سمویدھان کو کتر کر کھا جاتے ہیں پھر چوہے سرکار کو کھا جاتے ہیں سنسد کو کھا جاتے ہیں نیا پالکا کو کھا جاتے ہیں اور اچانک میری نیند کھل جاتی ہے سمویدھانک بحث کرنے والے گیانی مجھے یاد آتے ہیں اور پھر یاد آتا ہے وہ رکشا والا کیا ارتھ ہے اس سپنے کا پتا نہیں پر ترجٹا سیتا سے کہتی ہے یہ سپنا میں کہوں بیچاری ہوئی ہے ستیہ گئے دن چاری